اللہ نبینا سلیہلاندی ن محمد محمدین سلیہ نبینا سلیہ الام محمد سلیہ اللہ شفیعنا ن سلام محمد مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ مجھ پہ مولا اللہ کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحم سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں یا رسول اللہ میں یا کبھی تم تھوم کی نعت پانی کی مچاتے جائیں گے دھوم ان کی نعت پانی کی مچاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے نعت خانی موت بھی غم سے چھڑا سکتی نہیں نعت خانی موت بھی غم سے چھڑا سکتی نہیں قبر میں بھی مستعفی کے گیت گاتے جائیں گے مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی ناتے پڑھتا ہوں مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی ناتے پڑھتا ہوں کتنا بڑا گئے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ کتنا بڑا گئے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ کتنا بڑا گئے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ مجھ کو سنو خان مصطفیٰ مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں کامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ مجھ پہ مولا کا کرم ان کی نعتیں پڑھتا ہوں میرے بخشش پاس اپنے کچھ نہیں اس کے سوا میرے بخشش پاس اپنے کچھ نہیں اس کے سوا عمر بھر ناتے سنیں گے اور سناتے جائیں گے عمر بھر ناتے سنیں گے اور سناتے جائیں گے نعت خانی کا نس نس میں ایسا چھا گیا نعت خانی کا نشان نس نس میں ایسا چھا گیا قبر میں بھی گیت بیدم مصطفیٰ کے گائیں گے مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں صدقے کے رسول اللہ میں صدقے یا ابھی اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا ابھی اللہ کوئی گو لب پر تیرا نام آ گیا گئے کوئی گفتگو گو لب پر تیرا نام آ گیا گئے تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے جس پی کے شیخ سادی بلغل الا پکارے بلغل الا بکمال ہی کشف دجا بجمال ہی اسنا جمی اخصالی سن علیہ پل جمالی جسے پی کے شیخ سادی بلغل الا پکارے جسے پی کے شیخ سادی بنغل خدا پکارے میرے دستے نا تمام وہ جام آ گیا ہے مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا ابھی اللہ میں سدتے یا رسول اللہ میں سدتے یا ابھی اللہ مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں غور تو کر سرکار کی تجھ پہ کتنی خاص عنایت ہے غور تو کر سرکار کی تجھ پر کتنی خاص عنایت ہے سر تو گئے ان کا سنا خاں یہ معمولی بات نہیں مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرا بس بیاں ہو کس سے تیری کون کرے گا بڑائی تیرا بس بیاں ہو کس سے تیری کون کرے گا بڑائی اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی اے رسائی خود سا قرآن ناک مداغے غسول رضا خود سا قرآن مدا گے غسول تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی ناطے پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ غم نہیں چھوڑ دے یہ سارا زمانہ مجھ کو غم نہیں چھوڑ دے یہ سارا زمانہ مجھ کو میرے آقا تو ہے سینے سے لگانے کے لیے میرے آقا تو ہے سینے سے لگانے کے لیے بخش دی سرکار نے میرے آقا نے مجھے بخش دی نعت کی دولت میرے آقا نے مجھے کتنا پیارا ہے وسیلہ کتنا پیارا ہے وسیلہ سرکار کو پانے کے لیے مجھ پہ مولا کا کرم ان کی نعتیں پڑھتا ہوں مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا ابھی اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا ابھی اللہ مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں سینے میں بھرا ہے تیری ناتوں کا خزانہ سینے میں بھرا ہے تیری ناتوں کا خزانہ سینے میں بھرا ہے تیری ناتوں کا خزانہ سینے میں بھرا ہے تیری نعتوں کا خزانہ عالم میں لٹاتا ہوں کمائی تیرے در کی میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ سدائے دور کی آتی رہے گی صدا درودوں کی آتی رہے گی جینے سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ اب کے برس بھی ہوٹوں پہ ان کی سنا رہی اب کے برس بھی وجد میں گھر کی فضا رہی اب کے برس بھی مدح کے کھیتے رہے گلاب اب کے برس بھی کشتے دلو جاں سوا رہی اب کے برس بھی لپے ترانہ تھا نات کا اب کے برس بھی لپے کرنا تھا نات کا اب کے برس بھی چار سو میں کی سب رہی اب کے برس بھی چار سو میں کی سب رہی اب کے برس بھی شہر سخن میں تھی رون اب کے برس بھی رقص میں میری صدا رہی اب کے برس بھی و سخن سے تھی دوستی اب کے برس بھی دوست کو ہم دو سنا رہی اب کے برس بھی اب کے برس بھی اب کے برس بھی تل کی رائے مستفا رہا اب کے برس بھی تل کی رائے مستفا رہا اب کے برس بھی گفتگو رہی مجھ پہ مولا کا کرم ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں آواز بید تیری بپیسان سان نات گی آواز بید تیری بپیسان سان گی سینوں میں آشکان نبی کے پتر گئی مجھ پہ مولا کا کرم ان کی نعتیں پڑھتا ہوں مجھ پہ مولا کا کرم ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا ابھی اللہ مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں میں صدقے